سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہ کے نام سے وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے اور جس نے صبح کے وقت تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی راوی نے بیان کیا کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تھا تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا مجھے دیکھتے کیا ہو اللہ کے قسم میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاسی